کل ہم نے پہلے مظاہرے کے حوالے سے پہلے مجھول بھی پڑھ لیا تھا پہلے مجھول بھی پڑھ لیا تھا اور نفی والا آپ کو خود آ جانا چاہیے لا لگ جائے گا لا لگ جائے گا اور اس سے ہو جائے گا وہ پہلے مجھول والا پہلے مجھول میں لا کے ساتھ ہو جائے گا ہم آگے چلتے ہیں نفی تاکید بلن نفی تاکید بلن ہم نے اس کی گردان کیسے کی تھی لیں یا فلا لیں یا فلا لیں یا فلو لن تفلا تفلا لیں یا فلنا لن تفلا لن تفلا لن تفلو لن تفلی لن تفلا لن تفلنا لن افلا لن نفلا نفی تاکید بلن کی کیسے گردان کی تھی لیں یا فلا لیں یا فلا لیں یا فلو لن تفلا لن تفلا لن یا فلنا لن تفلا لن تفلا لن تفلو لن تفلی لن تفلا لن تفلنا لن افلا لن نفلا یہ گردان تھی اس کے متعلق آج ہم انشاءاللہ اجرا شروع کرتے ہیں اس کے متعلق اجرا شروع کرتے ہیں اور اس میں پہلے جہد بلام کا بھی انشاءاللہ کریں گے اچھا پہلے جہد بلام کی بھی یز لمنا لئی یز لمنا ظلم یز یز لمو یز لیمو کیا ہوتا ہے مظاہرے کا ہے لئی یز لمنا لمنا کون سا سیگا ہوگا یز لینا ظلم سے جو تھا یز لینا جمع موہنس غائب جمع محنت غائب کیا ہوگا بلن نسیح تاخیر بلن ایک منٹ منٹ سر میں ایک ایک کے اوپر کر رہا ہوں مہنٹ مائک چھوڑتا ہوں ایک منٹ سر اسکائپ کے اوپر السلام علیکم و رحم اللہ اوکے واٹس اوکے مطلب اسپیک نہیں کام کرتا تو کیا جائے تو رہی ہے وائس اوکے وائس اوکے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ اسکائپ کے اوپر کوئی اور لے لیں نا مائک اسکائپ کے اوپر کوئی لے لیں یہاں سے ان سے اسپیچ سے ہی وہ کرتے ہیں ان کو مائک وہ کر کے ان کا نیٹ کا کنیکشن صحیح ہو آج اسپیڈ صحیح چل رہی ہو میرے پاس تو اچھی اسپیڈ آ رہی ہے لیکن وہ ڈبل اس پہ نہیں کر پا رہے ان اسپیکر کو کتب یکتبو لینا تسنیہ کا سیگا ہوگا نا تسنیا مذکر غائب فیل بلند تسنیا مذکر غائب فیل تاکید بلند مذکر غائب بلند لن لیا فلا ہاں، وہ ہوتا ہے یہ واقعی چیز ہوتی ہے انسان کی دیکھیں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پڑھائی کے وقت انسان کی جو ڈسٹریکشن ہوتی ہیں نا وہ انسان کو کتنا وہ کر دیتی ہے کہ انسان کی توجہ ختم ہو جاتی ہے ڈسٹریکشن سے بچنا بہت ضروری ہوتا ہے آج کل یہ ڈسٹریکشن کیا کیا ہوتی ہیں موبائل نیٹ اور چیزیں یہ ساری انسان کو پڑھائی سے ہٹانے والی ہوتی ہیں اس لیے جب بندہ پڑھائی کر رہا ہو تو ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے صرف اور صرف پڑھائی کی طرف ٹھیک ہے آپ تو خیر کوئی ایسا مسئلہ نہیں آپ نے تو وہ کرنا ہے لیکن میں عام ایک جنرل ایک چیز بتا رہا ہوں تمام طالب علموں کے لیے کہ اپنے آپ کو تمام چیزوں سے ہٹا کر بندے کو پڑھائی کی طرف مشغول کرنا پڑتا ہے میں جب مدرسے میں آیا ہوں میں مدرسے میں آیا ہوں دو ہزار چار کے اندر دو ہزار چار میں پندرہ اکتوبر دو ہزار چار کو میرا انجینئرنگ کا ریزلٹ آیا تھا پندرہ اکتوبر دو ہزار چار کو اس لیے وہ کچھ نہ کچھ تو وہ کرنا پڑتا ہے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے آدمی کو علم کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں علم کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں علم کے لیے قربانیاں لازمی ہوتی ہیں جتنی قربانی دیں گے اتنا ہی آدمی اپنے سکون آرام کو چھوڑ اس لیے اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے اب تو بڑا آسان ہو گیا آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں گھر کے اندر گھر میں بیٹھے ہوئے آپ کر جی بالکل ایک گدی سی آپ سمجھ لیں چھوٹی سی گدی جس پہ صرف میرا سر آ سکتا تھا بس اتنی چھوٹی گدی تھی اس کے علاوہ ہوتا ہی نہیں تھا سونا ہوتا تھا رات کو بھی سو رہے ہیں جس جگہ پہ جگہ مل گئی بعض نیچے سوتے تھے کچھ بھی نہیں ہے بس وہی میں ڈالا اور ہی سو گئے تو اس لیے مجھے جب چیزیں مجھے یاد آتی ہیں تو میں کہتا ہوں کہ واقعی اللہ تعالیٰ کا یہ کیسا اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے کچھ تھوڑی بہت یعنی یہ جو مجھے توفیق مل گئی اور اس سے کچھ کر لیا تو اب اللہ سے بڑا سکون ہے بہت زیادہ سکون ہے اس چیز کے اوپر اور اس پہ مزہ آتا ہے کہ جی جب سوچتے ہیں اس چیز کو کہ جی ایسے ایسے گزرتے تھے ایسے ہوتا تھا رات کو جی پہرا دینے ہیں آپ رات کو دو دو بجے اٹھ کے جی پہرا دیا کرتا تھا دو بجے اٹھ رہے ہیں ڈھائی بجے تین بجے اٹھ کے جی پہرا دینا ہے سارا مدرسے کا چکر لگانا ہے وہ تو گاؤں ہے بالکل سانپ اور ہر چیز بچھو یہ ساری چیزیں نکلتی بھی ہیں وہاں پہ تو اس لیے جو ہے یہ ایک وہ ہوتی ہے اس لیے کبھی اس پہ نہ وہ ہوں جو یہ جو چیزیں ہیں انشاءاللہ شاء آپ کو جو آدمی جتنی اسٹرگل کر کے گزرتا ہے اس کو جب پچھلی باتیں یاد آتی ہیں اس کو ایک مزہ آتا ہے اور جو بیٹھے بیٹھائے سب کچھ مل رہا ہے وہ کہتا ہے چلو میری کیا چیز گئی ہے جو میں نے اگر یہ چیز نہ بھی حاصل ہوئی تو کیا ہوا لیکن جس نے اسٹرگل کی ہوئی ہوتی ہے جس نے جان ماری ہوئی ہوتی ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے اس کے لیے بہت کچھ اسٹرگل کیا ہے اس لیے اب یہ چیز ہاتھ سے نکلنی نہیں چاہیے ہاتھ سے نکلنی نہیں چاہیے جب اسٹرگل کر کے جاتے ہیں ہر آدمی کی زندگی میں اسٹرگل ہوتی میں ہوتی ہیں ہوتی ہیں کرنی پڑتی کوئی آدمی دنیا کمانے کے لیے کرتا ہے کوئی آدمی جو ہے وہ دین دین کمانے کے لیے کرتا ہے میں آپ کو اتنی سی ایک چیز بتا دوں میں کل تھا ہی تو میں جامع شکتی کی ویب سائٹ کے اوپر ہی ہوتا ہوں صبح کے وقت پاکستانی ٹائم جو ہے ایٹ تھرٹی سے لے کر ون تھرٹی تک میرا ٹائم ہوتا ہے بیچ میں جو کلاس وغیرہ ہوتی ہے تو اس کے لیے جاتا ہوں بیچ میں تو مجھے ایک ساتھی کا اس پہ جامع مفتی سے وہ کوشچن ہوتا مفتی آن لائن کے اوپر تو مجھے کوشچن ایک ساتھی نے کیا کہنے لگا کہ جی میں میرا نام یہ ہے میری والدہ کا نام یہ آپ بتا سکتے ہیں جادو کے حوالے سے میں نے کہا کیا بھائی جادو کا کیا تمہیں ہو گیا تو کہنے لگا کہ جی میں نے اتنا اتنا پڑا ہوا جاب نہیں مل رہی میں نے پوچھا کیا پڑا ہوا آپ نے کہنے لگا کہ میں نے میری میں نے جس یو ٹی پشاور سے کی تھی انجینئرنگ تو میں نے یو ٹی پشاور سے الیکٹریکل انجینئرنگ کی بہت اچھے مارکس لیے میرے ایٹی پرسینٹ سے ہمیشہ ابو مارکس آتے رہے پھر میں نے ایم بی اے کیا ایچ آر کے اندر ہیومن ہاں۔ ریسورسز کے اندر ایم بی اے کیا پھر اس کے بعد میں نے جا کے انجینئرنگ کے اندر ہی ایم ایس سی کی ایک یونیورسٹی کا نام لیا اسٹس سے جو ہے وہاں سے میں نے ایم ایس سی کی انجینئرنگ الیکٹریکل انجینئرنگ کے اندر تو میرے یعنی اتنے وہ ہو گیا سب کچھ پڑھنے کے باوجود کسی جگہ اپلائی کرتا ہوں جاب نہیں ملتی مجھے کسی جگہ اپلائی کرتا ہوں جاب نہیں ملتی اور میرا دل کرتا ہے خودکشی کرنے کو تو پھر میں نے سوچا کہ بھائی آپ مجھ سے فون پہ بات کریں اس نے پھر مجھ سے فون پہ بات میں نے کہا بھائی کیا ہو گیا یہ کوئی زندگی تھوڑا ہی کوئی اتنا وہ ہو گیا تم جو ہے وہ ہمت کرو آگے وہ کرو کہتے جی اتنا کچھ پڑھ لیا سب کچھ کر کے ایم کی ایم بی اے کیا پھر ایم ایس کی الیکٹریکل انجینئرنگ کے اندر کہیں سے جاب مل جائے نہ ایم بی اے کی جاب ملتی ہے نہ الیکٹریکل کی جاب ملتی ہے تو ایسے حالات آتے رہتے ہیں ایسے حالات آتے رہتے ہیں زندگیوں کے اندر انسان سوچتا ہے بہت کچھ پھر راستے بٹ السلام علیکم و رحمۃ اللہ تو کبھی گھبرانا نہیں چاہیے چیزیں وہ آ رہی ہیں بھائی مجھے نہیں آتا کیوں نہیں آتا کیوں نہیں آتا جو چیز آپ کو لگے کہ آپ نہیں سیکھ سکتے اس کو اپنے لیے بنا لیجئے کہ جی آپ اس کے بارے میں بڑے پوزیسو ہو جائیں کہ میں نے صرف سیکھنا ہے اس کو میں نے حاصل کرنا ہے جو چیز لگتی ہے کہ نہیں یہ چیز حاصل نہیں ہو سکے گی تو اس لیے ہمت کرنی پڑتی ہے ہمت کریں آگے جانے کے لیے کہ جی ہم نے سیکھنا ہے دین کی خاطر تو انسان کو اور زیادہ پوزیسو ہونا چاہیے دین کی خاطر تو دنیا وہ تو چلی بھی جا سکتی ہے وہ تو ختم ہو جائے گی مرنے کے ساتھ لیکن دین یہ تو ہمیشہ ہمیشہ ہمارے ساتھ چلے گا جو ہمیشہ ہمیشہ جو ہم محنت کریں گے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ شاء اللہ آخرت میں اس کا پھل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دیں گے اس کے لیے محنت کرنی چاہیے اس کے لیے محنت کرنی چاہیے چھوٹی سی چیزیں آگے دنیا کی چیزیں پریشان نہ ہوں پریشان نہ ہو اس کے اندر آگے بڑھیے آگے بڑھیے حاصل کیجیے چیزوں بعض دفعہ ہوتے ہیں بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو بندہ ہمت بڑھا کے ان کو آگے لے آتا ہے اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب ان کو ہر وقت بندہ کرٹیسائز کرتا رہے کرٹیسائز کرتا رہے کہ تم کچھ نہیں کر سکو کچھ نہیں کر سکو گے تو بعض لوگوں کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ کریٹیسم کے اندر پھر آگے بڑھتے ہیں بعض لوگوں کے اندر ہی وہ چیز ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو دکھانے کے لیے کہ جی میں نے یہ چیز حاصل کرنی ہے اس چیز کے اوپر اپنے اندر ایک وہ بنائیے چھوٹی سی باتوں کے اوپر پریشان ہو گئے گھبرا گئے نہیں جی ہم بھاگ جائیں گے فلاں ہو جائے گا سبق نہیں پڑھنا محنت نہیں کر سکیں گے تو وہ چیز نہیں ہونی چاہیے حاصل کریں چیزوں کو حاصل کریں کہ بھائی میرے لیے کیا مشکل ہے میں کر سکتا ہوں میں نے حاصل کرنی ہے چیزیں دنیا نے انسان نے جب کوشش کی انسان نے کہا کہ ٹھیک ہے جی چاند پہ جانا چاند پہ جاننے کے بارے میں تھا کہ جی انسان چاند پہ نہیں جا سکتا آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا lunatic lunatic L U N A T I C lunatic یہ ایک لفظ بولا جاتا ہے یعنی پاگل پنے کے حوالے سے ہی بولا جاتا ہے لونیٹک وہ لفظ استعمال کرتے ہیں یہ کون وہ تھا کیا کیوں وہ کیئر یعنی ایسے لوگ جو چاند کے حوالے سے بات کریں یا چاند پہ جانے کی تو لفظ کیسے نکلا لونیٹک اور لفظ کس کے لیے بولا جاتا ہے کہ جی یہ تو پاگل ہے بیوقوف ہے تو اس حوالے سے لیکن انسان نے کر دکھا دیا چاند کے اوپر انسان پہنچ گیا جو چیز وہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک طاقت دی ہوئی ہے طاقت دی ہوئی ہے انسان کو استعمال کرنے کا طریقہ آنا چاہیے کہ بھئی میں نے اپنی طاقتیں صحیح طریقے سے استعمال کیسے کرنی اس کے اندر آئیے ہمت کیجیے کبھی جیسے بھی حالات ہو جائیں جیسے بھی حالات ہوں گھبرانا نہیں چاہیے کبھی بھی جیسے بھی حالات ہوں گھبرانا نہیں ہے جو چیز مشکل نظر آئے نہیں ہو سکتا اس کو اپنے لیے جی وہ بنا دیجیے چیلنج بنا دیجیے کہ یہ میرے لیے چیلنج ہے اس کو میں نے حاصل کرنا ہے ہاں اللہ تعالیٰ پہ توکل تو ہونی چاہیے توکل تو ظاہری بات ہے اللہ کیونکہ ہماری ساری محنتیں سب کچھ اس کے اندر اثر ڈالنے والی ذات وہ اللہ کی ہے اثر ڈالنے والی ذات اللہ کی ہے لیکن آگے حاصل کرنے کے لیے آپ کو کھٹنا پڑے گا اس چیز کو اپنے اندر ایک وہ کر لیجئے میں نے آپ کو بتایا بھی تھا بار بار سناتا رہتا ہوں اس لیے سناتا ہوں بار بار یہ انسان کی طبیعت میں ہوتا ہے انسان بڑی جلدی گھبرا جاتا ہے چھوڑ بیٹھتا ہے میں نے ایک ہفتے کے اندر صغیر یاد کی تھی ایک ہفتے کے اندر زراب یزری زر بن والی ایک ہفتے کے اندر لیکن میں نے اس کو اپنے لیے چیلنج سمجھا کہ میں نے اس کو حاصل کرنا یقین کریں میں اتنا مایوس ہو گیا تھا اتنا مایوس ہو چکا تھا میں مدرسے سے بھاگنے والا ہو گیا تھا مایوس تھا بالکل مایوس ہو چکا تھا مجھے ابھی بھی جب وہ بات یاد آتی ہے کہ میں مدرسے سے بھاگنے والا کہ بھئی یہ میرے بس کا کام نہیں ہے اتنی مشقتیں میں برداشت نہیں کر سکتا ساری زندگی بڑی اس طرح گزری ہے بڑی ہر طرح سے جی ہر چیز مل سارا کچھ ہوا ہم نے تو کبھی مجھے تو کبھی یہ بھی گھر والوں نے نہیں کہا تھا باہر سے جا کے فلان چیز پکڑ کے لے آؤ کوئی چیز سودا لے آؤ اس طرح کی گزری اس طرح کی زندگی گزری میری والدہ ابھی بھی کہتی ہیں کہ ہم نے تو میں نے تو اپنے بیٹوں سے کوئی کام لیا ہی نہیں کبھی تو وہ جب یہ حالات دیکھے اور پھر اس طرح مدرسے کے اندر سونا نیچے بیٹھنا سارا کچھ ٹانگ کرتی تھیں باتھ روم میں بیٹھ نہیں سکتا تھا نیچے وہ باتھ روم بھی جو ہیں وہ بھی ہوتے ہیں تو ہاں، وہ بھی اب کمور ٹائپ نہیں ہوتے ہیں دوسرے ہوتے ہیں اب ادھر بیٹھا نہیں جاتا تھا چیخیں نکلتی تھیں گھٹنے درد کر کر کے نیچے سارا ٹائم بیٹھ بیٹھ کے وہ گھٹنے جو ہیں وہ برداشت نہیں کر پاتے تھے ہم تو کرسیوں پہ بیٹھنے والے تھے کرسیوں پہ بیٹھتے تھے لیکن پھر ایک چیز وہ کر لی کہ اگر میں جو نہیں بھاگا تو اس میں ایک یہ چیز بھی آتی تھی کہ شرم آتی تھی کہ اگر بھاگا لوگوں نے مذاق بڑا اڑانا ہے لوگ بڑا مذاق اڑائیں گے کہیں گے کہ دیکھا ہے تو ہم نے تمہیں کہا تھا نا کہ تم نہیں پڑھ سکتے ہو مدرسے کے اندر ہم نے تمہیں کہا تھا کہ تم نہیں پڑھ سکتے ہو سیدھے سیدھا جاؤ ایم ایس سی کرو انجینئرنگ کے اندر پی ایچ ڈی کرو سیدھا سیدھا کام کرو یا جو ہے وہ لمب سے ایم بی اے کرو یا باہر سے ایم بی اے کرو یہی چیز ہوتی لیکن وہ شرم آتی تھی شرم بھی آتی تھی کہ بھاگا تو یہ بڑی باتیں گی اور اندر ہی اندر سے اس طرح ہوتا ہے نا بندہ ایک ڈبل مائنڈیڈ ہوتا ہے کبھی سمجھ نہیں آتی کرنا کیا کرنا کیا کرنا کیا اس چیز کے بعد پھر میں نے ایک وہ کر لیا کہ نہیں اب آ گیا ہوں کام شروع کر دیے اب چھوڑنا نہیں ہے اب چھوڑنا نہیں ہے جو مرضی ہو جائے کیا اللہ کے فضل سے ہوا اور مکمل ہوا پہلے سال کے بعد بھی آپ کو بتایا تھا مجھے ایک یونیورسٹی کی طرف سے جی ایم بی اے کی آفر آ گئی کہ آ جائیں جی آپ کو ایم بی اے بھی کرا دیں گے دو سال کا خرچہ بھی آپ کا فری ہو جائے گا اسکالرشپ بھی آپ کو مل جائے گا منتھلی اسٹائپنڈ بھی ملے گا آپ کو ہر چیز وہ ہوگی ادھر پھر وہ شیطانی حملے بھائی جو ہے وہ ایم بی اے کر لو وہ مدرسے میں بعد میں پڑھ لو گے ایسا خیر ہے کوئی بات نہیں پھر ہم لے یہی چیزیں بار بار بار بار بار بار کہ جی کیونکہ بڑے بھائی بھی وہ بھی دونوں انجینئر ہیں انہوں نے لمس سے ایم بی اے کیا ہوا ہے تو مجھے بھی اب یہ بار بار خیال آئے کہ جی چلو میں بھی جو ہے وہ ایم بی اے کر لیتا ہوں خیر ہے ایم بی اے کر کے پھر مدرسے میں دوبارہ آ جائیں گے آتا مجھے کچھ ہے نہیں ہے زیادہ پولا پڑی ہوئی تھی لیکن وہ تھا کہ جی آتا نہیں ہے مجھے بس پھر اللہ تعالی کی طرف سے ایک وہ تھی ہمت ہوئی اور سارا کچھ چل پڑے اس لیے آپ لوگوں نے ہمت سے چلیے اس کو اس چیز کو ہم سوچ نہیں سکتے کہ یہ کیا چیز ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کا جو اجر ہے جو کچھ ہے یہ بہت اونچی چیز ہے بہت اونچی چیز ہے دنیا میں اس کائنات کے اندر علم دین سے اونچی چیز کوئی نہیں ہے علم دین سے اونچی اس کے لیے تو پھر حاصل کرنے کے لیے تو سب کچھ وہ کرنا پڑے گا جتنا ہو سکتا ہے اپنی طرف سے کوشش کر کے کوشش کر کے لگیں گے لگیں گے تو تب انشاءاللہ فائدہ ہوگا میں تو یہ کہتا ہوں ہر آدمی کو ہر آدمی کو ضروری ہے یعنی ضروری سے مراد یہی ہے کہ جی ہم میں سے ہر ظاہری بات ہے چوبیس گھنٹے کے مسائل تو ہمارے اوپر فرض عین ہے وہ تو سیکھنے ہی سیکھنے ہیں لیکن ہر آدمی کی کوشش ہونی چاہیے نا کہ جی مجھے بھی قرآن مجید سمجھ میں آئے مجھے بھی حدیث سمجھ میں آئے مزہ آئے میں پڑھوں تو کیا واقعی اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے اللہ کا کلام ہے قرآن مجید اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہونا کتنی بڑی چیز ہے ہمیں کوئی کوئی تھوڑا سا ایک افسر صاحب بلا لیں ہم سے چند باتیں کر لیں ہم دس دن تک تو بڑے خوش رہتے ہیں اس لیے اس چیز کے اوپر آئیے ہمت دکھائیے کام یاد کیجئے سب کو یاد کیجئے اجرا کیجئے کئی لوگوں نے کتنی کتنی یہ بندہ پرانے رات کو پڑھتا ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے تیس سال تک علم حاصل کیا شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے تیس سال ہاں۔ پہلے جو نصاب ہوتا تھا وہ سولہ سال کا نصاب ہوتا تھا پہلے سولہ سال کا سولہ سال کا نصاب ہوتا تھا دار کے جو پڑھایا تھا سولہ سال اب تو آٹھ سال مشکل ہوتے ہیں جی جی آٹھ سال پڑھنا اس کے لیے وہ کریں کریں ایک دوسرے کی ہمت وہ کرتے میں آج خاص طور پہ وہ کر رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں بات ساتھیوں کی میں نام نہیں لیتا لیکن یہ محسوس ہوتا ہے کہ جی باقی بات ساتھی ہمت ہار بیٹھے ہیں ہمت ہار بیٹھے ہیں سبق یاد کرنے کے حوالے سے یا اجرا کے حوالے سے ایسی چیزیں وہ آ رہی ہیں استاد کا کام ہوتا ہے استاد کا کام سے سبق پڑھانا نہیں ہوتا استاد کا کام ہوتا ہے جو ایک قافلے کو وہ لے کے ہے اس قافلے کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے اس نے پورا کا پورے قافلے کو پہنچانا ہوتا ہے منزل تک ایک آدمی منزل منزل کی جو ہے وہ قافلے کی لے کے چلے لیکن اس کو پرواہ نہ ہو کہ کون کدھر جا رہا کدھر جا رہا ہے تو یہ ایسا بندہ قافلے کو گائیڈ نہیں کر سکتا قافلے کا گائیڈ وہی ہو سکتا ہے جو سب کو لے کے چلے ساتھ ساتھ اس لیے اس میں کوئی وہ نہیں ہے کبھی ہمت نہ ہارے کوئی بات نہیں ایک لفظ آتا ہے دو لفظ آتے ہیں تین لفظ آتے ہیں چار لفظ آتے ہیں آہستہ چلتے ہیں کوئی بات نہیں آہستہ چلے کچھ ساتھی ہوتے تیز ہوتے ہیں کچھ ساتھی ہوتے ہیں کمزور ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کو مختلف خصوصیات دی ہوئی ہوتی مختلف خصوصیات دی ہوئی ہوتی پرندہ ہوتا ہے مور دیکھیں مور کے پر کتنے بڑے ہوتے ہیں مور کے پر کتنے بڑے ہوتے ہیں لیکن مور مور اڑ نہیں سکتا مور اڑ نہیں سکتا پر ہونے کے باوجود وہ ساری دنیا کو اپنے پر دکھاتا پھرے کہ جی میرے اتنے خوبصورت پر ہیں اس کو کوئی اس کا پر اڑ نہیں سکے گا اور کوا کوے کے پر کیسے ہوتے ہیں کوے کے پر کیسے ہوتے ہیں لیکن کوا کبھی ادھر سے ادھر اڑتا ہوا جا رہا ہے کبھی ادھر سے ادھر اڑتا ہوا جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا تھا کہ مور کو مور کا مور کا نصیب ملا ہے مور کی قسمت الادا مور کا نصیب اپنا اور کبے کا نصیب اپنا ہر ایک اپنا اپنا نصیب ہے لیکن خوشی اس وقت حاصل ہوگی کہ ہر آدمی اپنے نصیب پہ خوش ہو جائے ہر آدمی اپنے نصیب پہ خوش ہو جائے مور اپنے نصیب پہ خوش ہو جائے وہ اب یہی رونا روتا پھر میں اڑ نہیں سکتا میں اڑ نہیں سکتا میں اڑ نہیں سکتا تو وہ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا اور کوا جو ہے وہ یہ کہتا پھر کہ ہائے میرے پر کیسے میرے پر کیسے میرے پر کیسے ہم جس حالات میں ہم اسی کے اوپر خوش رہیں کوئی بات نہیں کوئی ذہین ہوتا ہے کوئی بہت ذہین ہوتا ہے کوئی کمزور ہوتا ہے میں خود بذات خود میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں میں ابھی تک اپنے آپ کو یعنی کافی عرصہ تک وہ رہا شکر اللہ تعالیٰ کے حافظہ کے بڑے مدرسے میں آنے کی وجہ سے حافظہ اللہ کے بہت فائدہ ہوا مجھے لیکن میں بذات خود اپنے آپ کو ہمیشہ غبی سمجھتا تھا کہ میں غبی طالب علم ہوں اور میرے ساتھی کیونکہ حافظ قرآن تھے میں حافظ قرآن نہیں تھا تو مجھے جو ہے وہ بار بار ایک احساس ہوتا ہے میں غبی طالب علم ہوں غبی طالب علم ہوں لیکن پھر مجھے اب کرنا کیا ہے بھائی ایک گھنٹہ محنت کریں گے مجھے چار گھنٹے محنت کرنی ہے تو ایک گھنٹہ محنت کریں گے میں چار گھنٹے محنت کروں گا وہ ایک گھنٹہ محنت کریں گے میں چار گھنٹے محنت کروں گا میں نے ایک چیز وہ کر لی پھر علم کے جتنے ذرائع ہیں اس کے اندر میں نے اتنی کوشش کرنی ہے ہر چیز کا ادب ہر چیز کے اندر خیال رکھنا ہے اس چیز کا میں نے اہتمام کیا پھر نظر کی حفاظت خوب کرنی ہے بالکل نہیں کوئی چیز نہیں ٹی وی تصویر کوئی ایسی چیز جس کی طرف ذرا سی بھی ہو نہیں بھی کسی کی طرف نظر نہیں اٹھنی چاہیے تصویر نہیں دیکھنی اپنی تصویر بھی نہیں پھر میں نے اس چیز کو وہ کیا میں نے کہا جتنے ذرائع ان سب کو وہ پکڑ لو اٹھنا ہے جی رات کو اٹھ کے اللہ کے سامنے رونا ہے کہ جی یا اللہ مجھے نہیں آتا میں غبی ہوں میں کیا کروں تو جی شکر اللہ کے فضل سے کہ بڑا ایک پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے کرتے جی جو یوں آگے بڑھتا اسباق میں چلتے رہے اگلے درجے آتے رہے تو ایک فائدہ ہوتا رہا چیزیں جو ہیں وہ کھلتی گئیں کھلتی گئی اس لیے آپ لوگ تھوڑا سا دکھائیے ہمت دکھائیے ہمت دکھائیے ہمت بھاگنے کی کسی نے کوشش نہیں کرنی ابھی ایگزام آنے والے ہیں آپ کہیں گے جی چلو جی ایگزام آ رہے ہیں سبق کم میں کر دوں گا سبق کم کر دیں گے اور جو نہیں بھی پڑھ رہے وہ بھی شامل ہوں وہ بھی شامل ہوں سبق شامل ہوں ہم کیوں نہ پیچھے رہ جائیں ہم نے بھی علم حاصل کرنا ہے اس طرح جو ہے ساروں کو بلائیے ساتھیوں کو آپ میں یہی سوچتا ہوں نا کہ ہم تو ایسے بیٹھے ہوئے ہیں ہم تو ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ہمیں تو بالکل جو وہ ہیں گھر میں بیٹھے ہوئے سب کچھ حاصل ہو رہا ہوتا ہے لوگوں نے تو قربانی دی ہوئی ہوتی ہے کئی لوگ ہیں جو باہر سے آتے ہیں پاکستان پڑھنے کے لیے کئی لوگ ہیں کل کی بات ہے کہ میں جامع شفیہ میں تھا تو ایک بات آئی تو مجھے انہوں نے دیا بلایا کہ جی آپ ان سے بات کریں تو ایک خاتون تھی وہ لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ وہ انگریز ہیں انگریز ہیں وہ اردو بول رہی تھی تو مجھے انہوں نے کہا کہ بھائی آپ ان سے بات کریں تو میں نے ان سے بات کی تو وہ یہی کہ جی میں یعنی ویسے انہوں نے کوئی کوشچن پوچھنے تھے کوشچن پوچھے تو پھر یہی ان کا وہ تھا کہ جی ہم میں جو وہ دین پڑھنے کے لیے آئی ہوئی ہوں یہاں پر دین پڑھنے کے لیے اور جی دو سال ڈھائی سال جو ہے اس طریقے سے پڑھا ہے میں نے دین کا تو میں نے ان کو کہا کہ جی ہمارا بھی ہوتا ہے اس کے اوپر فام القرآن کے اوپر ہم گرامر بھی پڑھاتے ہیں تو اتنے ایسے وہ خوش ہوئی کہ جی کہ جی اچھا آپ لوگ گرامر بھی پڑھاتے ہیں فارم قرآن کے اوپر میں نے بتایا میں نے کہا آپ انسپیک ڈاؤن لوڈ کریں جن لوگوں کو نہیں حاصل ہوتا وہ تو اس طرح آ کے قربانیاں دے کے وہ کرتے ہیں ہمیں یہ ہوتا ہے گھر بیٹھے بٹھائے ہر چیز مل رہی ہے اس لیے تھوڑی سی ذرا ہمت دکھائیے ہمت دکھا کے کوشش کریں اپنے اندر سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے انسان کے اندر خود اعتمادی ہونی چاہیے ہاں تکبر نہیں ہونا چاہیے خود پسندی نہیں ہونی چاہیے خود پسندی اور چیز ہے لیکن خود اعتمادی یہ شریعت کا مطلوب ہے خود اعتمادی خود پسندی بری چیز ہے ٹھیک ہے جی آج تو پوری تقریر ہوگی یہ تو نواز ہو گیا ہمارا سبق کی بجائے تو یہ چیزیں چل رہی ہیں آج بس پھر اتنا ہی کر لیتے ہیں آج ہی کر لیتے نہ آپ کا سبق نہیں کرتے باقی جو ہے وہ آپ لوگ بس وہ کریں گے انشاءاللہ اس لیے جن ساتھیوں کا رہتا ہے وہ تھوڑی سی ہمت دکھا کے یہ کام کریں یہ نہ سوچیں کہ نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے میں اسی لیے اس چیز کا بڑا مخالف ہوں کہ بعض طالب علم ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم نے پہلے ہاں، یہ چیز پڑھی اب ہم دوبارہ پڑھنا چاہتے ہیں دوبارہ اس لیے پڑھنا چاہتے ہیں کہ جی پہلے صحیح نہیں پڑھا تو اس سال صحیح پڑھیں گے اس سال اب صحیح پڑھیں گے وہ ہر سال پھر یہی چکر چلتا رہے گا کہ اس سال صحیح پڑھیں گے اس سال صحیح پڑھیں گے تو ایسے ہی کام چلتا رہے گا پھر تو بھائی جو کمی رہ گئی ہے خیر ہے کوئی بات نہیں اس کو بھی ساتھ ساتھ کرتے رہے آگے چیز بھی شروع کریں جو کم سے کمی رہ گئی ہے اس کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلتے رہے شیتان کا دھوکہ ہوتا ہے شیتان دفعہ انسان کو ہٹانا چاہتا ہے جیسے ہوتا ہے نا ہم سے جی کوئی ہم کہتے ہیں یہ نیکی کرنی ہے تو پھر لاتا ہے ابھی تو جو ہے پہلے یہ والی نیکیاں تو کر لو نا بعد میں پھر وہ نیکی شروع کریں گے پہلے یہ تو صحیح کر لو تو بندہ اسی اس میں رہتا ہے کہ نہیں جی پہلے اس کو کر لوں گا پھر اس کو کروں گا نیکی کو جو چیز جیزے سے حاصل ہو رہی ہے کوئی بات نہیں لیتے رہیں لیتے رہیں ہمت کر کے چلتے جائیں انشاءاللہ یہ آپ کے لیے آسان ہوگا کوئی مشکل نہیں ہوگا مشکل نہیں ہوگا نہیں بھی آئے گا زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائیں گے فیل ہو جائیں گے زیادہ سے زیادہ فیل ہو جاتا آدمی بس اس سے زیادہ کیا ہو جاتا ہم ڈرتے فیلئر سے ہیں نا ہم ڈرتے فیلئر سے کہ جی ہم فیل ہو جائیں گے بیشتی ہوگی تو کیا ہوا زیادہ سے کیا ہو جائے گا فیل ہو گئے کوئی بات نہیں لوگ فیل ہوا کرتے ہیں زندگی کے اندر اور سب سے زیادہ انسان سیکھتا فیلئر ہی سے ہے سب سے زیادہ انسان فیلئر سے سیکھا کرتا ہے جب آدمی فیل ہوتا ہے فیلئر اس کی زندگی میں ملتے ہیں اس کی جو جو چاہتا ہے نہیں ہو سکتا تو پھر اس کو ایک وہ ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ جی اس کو کہتے ہیں خود آ آگہی سیلف ایکسپلوریشن کے اوپر بندہ نکلتا ہے پھر سیلف کو اپنے کرتا ہے سیلف ڈسکوری کے اوپر وہ سیلف ڈسکوری جو ہوتی ہے نا انسان بعض اپنے آپ کو پا لیتا ہے من ارف رب بہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اللہ تعالی کو پہچان دیا تو ان چیزوں کے اوپر کریں آپ لوگ ہمت کریں اچھا ہمت کریں کل انشاءاللہ پھر اجرا بھی ہوگا ساتھ نہ کا سبق بھی ہوگا کل انشاءاللہ اجرا بھی ہوگا ساتھ یہ جو اس کا رہتا ہے اور نہ کا سبق بھی ہوگا اور یہ آپ لوگوں نے ہی ہیں ایک منٹ کی کوشچن جو ہے میں دیکھ لوں ساتھی کوشچن ہے ان شاء اللہ جو ہے اللہ تعالیٰ سب کو شفا نصیب فرمائے شفا نصیب کریں اللہ تعالیٰ سب کو دین کی دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی بھی توفیق دیں یہ بھی ساتھ مانگا کریں یا اللہ عمل دے عمل دے عمل آ جائے لیکن اس لیے کہنا کہ جی مجھ سے عمل نہیں ہوگا میں دین کا علم کیوں حاصل کروں نا دین کا علم تو حاصل کریں اور اللہ سے مانگتے رہیں انشاءاللہ ساتھ ساتھ توفیق ہوتی جائے گی ساتھ ساتھ توفیق ہوتی جائے گی لیکن مانگتے بھی رہیں اللہ تعالیٰ سے جی بس آج اتنا ہی آپ لوگوں کو اگر کوئی بری بات لگی ہو تو معذرت بری لگی ہو تو معذرت آپ کا سبق بھی نہیں ہو سکا آج لیکن یہ بھی سبق ضروری ہے یہ سبق بھی ضروری ہے اس یہ بھی باتیں بھی ضروری ہیں ٹھیک ہے جی چلیے پھر بس آپ یہ چیز میں نے آپ سے کہا ہے آپ نے آج سے ایک وہ کر لینا بھائی کیا ہے ہم نے چیزوں کو حاصل کرنا ہے دین پہ میں نے چلنا ہے دین کا علم میں نے حاصل کرنا ہے حالات جیسے بھی ہوں گے جیسے بھی حالات ہوں گے جتنا بھی مجھے ٹائم ملے گا میں نے اس ٹائم کے اندر ہی کرنا ہے کسی آدمی کو چھ گھنٹے فارغ ملتے ہیں وہ اس کی قسمت ہے کہ اس کو چھ گھنٹے فارغ ملے کسی آدمی کو آدھا گھنٹہ فارغ ملتا ہے یہ اس کی قسمت ہے کہ آدھا گھنٹہ اس کا فارغ اب آدھے گھنٹے بعد اللہ یہ کہ مجھے چھ گھنٹے ہی فارغ ملیں گے تو تبھی میں کر سکوں گا ویسے میں نہیں کر سکتا ہوں ہر آدمی نے اپنی قسمت کے اوپر وہ کرنا ہے ہر آدمی نے اپنی قسمت سے خوش ہونا ہے جو اللہ نے مجھے جو حالات دیے یہ میری قسمت کے اوپر میرے فائدے کے لیے میں نے اسی حالات میں رہتے ہوئے کام کرنا ہے صحیح پھر السلام علیکم و رحمۃ اللہ مائک فری ہے جی